قال لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد قالوا يا لوط انا رسل ربك لن يصلوا اليك فاسر باهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم احد الا امراتك انه مصيبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب لوت علیہ السلام نے کہا کاش کہ مجھ میں تم سے مقابلہ کرنے کی قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط آسرے کی پناہ میں ہوتا اب فرشتوں نے کہا اے لوت ہم آپ کے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں ناممکن کہ یہ آپ تک پہنچ جائیں بس آپ اپنے گھر والوں کو لے کر کچھ رات رہنے نکل کھڑے ہوئیے آپ میں سے کسی کو مڑ کر بھی نہ دیکھنا چاہیے بجوز آپ کی بیوی کے کہ اسے بھی وہی پہنچنے والا ہے جو ان سب کو پہنچے گا یقیناً ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے کیا صبح بالکل نزدیک ہی نہیں سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے لوت کا خلاف فطرت عمل لوت علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میری نصیحت ان پر اثر نہیں کرتی تو انہیں دھمکایا کہ اگر مجھ میں قوت طاقت ہوتی یا میرا کنبا قبیلہ زور آور ہوتا تو میں تمہیں تمہاری اس شرارت کا مزہ چکھا دیتا چنانچہ بخاری مسلم نیز مسند احمد اور سورن ترمیدی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ کی رحمت ہو لوت علیہ السلام پر کہ وہ زور آور قوم کی پناہ لینا چاہتے تھے مراد اس سے اللہ عز و جل کی ذات ہے آپ کے بعد پھر جو پیغمبر بھیجا گیا وہ اپنی قومی ثروت میں ہی بھیجا گیا لوت علیہ السلام کی افسردگی اور کامل ملال اور تنگ دلی کے وقت فرشتوں نے اپنے تئیں ظاہر کر دیا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں یہ لوگ یعنی آپ کی قوم کے بد کردار ہم تک یا آپ تک پہنچ ہی نہیں سکتے آپ رات کے آخری حصے میں اپنے اہل و عیال کو لے کر یہاں سے نکل جائیے خود ان سب کے پیچھے رہیے اور سیدھے اپنی راہ چلے جائیے قوم والوں کی آہ و بکا پر ان کے چیخنے چلانے پر آپ کو مڑ کر بھی نہ دیکھنا چاہیے پھر اس اثبات بات سے لوت علیہ السلام کی بیوی کا استثناء کر لیا کہ وہ اس حکم کی پابندی نہ کر سکے گی وہ عذاب کے وقت کی قوم کی ہائے وہائے سن کر مڑ کر دیکھے گی اس لیے کہ اللہ کے فیصلے میں اس کا بھی ان کے ساتھ ہلاک ہونا طے ہو چکا ہے ایک قرآت میں علم کی پیش کیسے بھی ہے جن لوگوں کے نزدیک پیش اور زبر دونوں جائز ہیں ان کا بیان ہے کہ آپ کی بیوی بھی یہاں سے نکلنے میں آپ کے ساتھ تھی لیکن عذاب کے نازل ہونے پر قوم کا شور سن کر صبر نہ کر سکی مڑ کر ان کی طرف دیکھا اور زبان سے نکل گیا کہ ہائے میری قوم اسی وقت آسمان سے ایک پتھر اس پر بھی آیا اور اس کا بھی ڈھیر ہو گیا لوت علیہ السلام کی مزید تشفی کے لیے فرشتوں نے اس خبیص قوم کی ہلاکت کے وقت کی نزدیکی بھی بیان کر دی کہ صبح ہوتے ہی یہ تباہ ہو جائیں گی اور صبح اب بالکل قریب ہے یہ کور باطن آپ کا گھر گھیرے ہوئے تھے اور ہر طرف سے لپکتے ہوئے آپ پہنچے تھے لوت علیہ السلام دروازے پر کھڑے ہوئے ان لوتیوں کو روک رہے تھے جب کسی طرح وہ نہ مانے اور لوت علیہ السلام آزردہ خاطر سے ہو کر تنگ آ گئے اس وقت جبریل علیہ السلام گھر میں سے نکلے اور ان کے منہ پر اپنا پر مارا جس سے ان کی آنکھیں اندھی ہو گئیں حضیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ خود ابراہیم علیہ السلام بھی ان لوگوں کے پاس آتے انہیں سمجھاتے کہ دیکھو اللہ کا عذاب نہ خریدو مگر انہوں نے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی بھی نمان کر دی یہاں تک کہ عذابوں کے آنے کا قدرتی وقت آ پہنچا فرشتے لوت علیہ السلام کے پاس آئے آپ اس وقت اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ آج کی رات ہم آپ کے مہمان ہیں علیہ السلام کو فرمان الہی ہو چکا تھا کہ جب تک لوت علیہ السلام تین مرتبہ ان کی قوم کی بد چلنی کی گواہی نہ دے لیں ان کی قوم پر عذاب نہ کیا جائے آپ جب انہیں لے کر چلے تو چلتے ہی خبر دی کہ یہاں کے لوگ بڑے بد ہیں یا یہ برائی ان میں گھسی ہوئی ہے کچھ دور اور جانے کے بعد دوبارہ کہا کہ کیا تمہیں اس بستی کے لوگوں کی برائی کی خبر نہیں میرے علم تو اس روئے زمین پر ان سے زیادہ برے لوگ نہیں آہ میں تمہیں کہاں لے جاؤں میری قوم تو تمام مخلوق سے بدتر ہے اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا دیکھو دو مرتبہ یہ کہہ چکے جب انہیں لے کر آپ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچے تو رنج و افسوس سے رو دیے اور کہنے لگے میری قوم تمام مخلوق سے بدتر ہے تمہیں کیا معلوم نہیں کہ کس بدی میں مبتلا ہے روئے زمین پر کوئی بستی اس بستی سے بری نہیں اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے پھر فرشتوں سے فرما دیا دیکھو تین مرتبہ یہ اپنی قوم کی بچلنی کی گواہی دے چکے یاد رکھنا اب عذاب ثابت ہو چکا گھر میں گئے اور یہاں سے آپ کی بڑھیا بیوی اونچی جگہ پر چڑھ کر کپڑا ہلانے لگی جسے دیکھتے ہی بستی کے بدکار دور پڑے پوچھا کیا بات ہے اس نے کہا لوت کے ہاں مہمان آئے ہیں میں نے تو ان سے زیادہ خوبصورت اور ان سے زیادہ خوشبو والے لوگ کبھی دیکھے ہی نہیں اب کیا تھا یہ خوشی خوشی مٹھیاں بند کیے دوڑتے بھاگتے لوت علیہ السلام کے گھر گئے چو طرف سے آپ کے گھر کو گھیر لیا لوت علیہ السلام نے انہیں قسمیں دی نصیحتیں کیں فرمایا کہ عورتیں بہت ہیں لیکن وہ اپنی شرارت اور اپنے بد ارادے سے باز نہ آئے اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان کے عذاب کی اجازت چاہی اللہ کی جانب سے اجازت مل گئی آپ نے اصلی صورت کا پر کھول دیا آپ کے دو پر ہیں جن پر موتیوں کا جڑاؤ ہے آپ کے دانت صاف چمکتے ہوئے ہیں آپ کی پیشانی اونچی اور بڑی ہے مرجان کی طرح دانے ہیں جو لؤلو ہیں اور آپ کے پاؤں سبزی کی طرف ہیں لوت علیہ السلام سے آپ نے فرما دیا کہ ہم تو آپ کے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں یہ لوگ آپ تک پہنچ نہیں سکتے آپ اس دروازے سے نکل جائیں یہ کہہ کر ان کے منہ پر اپنا پر مارا یعنی ان کی قوم پر جس سے وہ قوم والے اندھے ہو گئے راستوں تک کو نہیں پہچان سکتے تھے لوت علیہ السلام اپنے اہل کو لے کر راتوں رات چل دیے یہی اللہ کا حکم بھی تھا محمد بن کعب قطادہ سدی رحمہم اللہ وغیرہ کا یہی بیان ہے